جن سے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو آج تم پر نہ کوئی خوف تاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے